حضرت عبداللہ بن عبداللہ اور حضرت سالم بن عبداللہ نے اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کی یہ اس وقت کی بات ہے جب حجاج کا لشکر حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کر چکا تھا ابھی انہیں شہید نہیں کیا گیا تھا وہ دونوں کہنے لگے کہ آپ اس سال حج کو نہ جائیں تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہمیں خطرہ ہے کہ ہمیں بیت اللہ تک پہنچنے میں رکاوٹ پڑ جائے گی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے کفار قریش نے بیت اللہ تک نہ جانے دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قربانی ذبح کی اور سر منڈوا دیا میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے عمرے کا احرام باندھ لیا ہے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں جاؤں گا اگر میرے اور بیت اللہ کے درمیان راستہ کھلا رہا تو میں طواف یعنی عمرہ کر لوں گا اور اگر رکاوٹ پڑ گئی تو میں وہی کچھ کروں گا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا پھر کچھ دیر چلنے کے بعد کہنے لگے عمرہ اور حج دونوں کا معاملہ ایک ہی ہے لہٰذا میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے عمرے کے ساتھ حج کا احرام بھی باندھ لیا ہے تو آپ ان سے حلال نہیں ہوئے حتیٰ کہ قربانیوں والے دن قربانی ذبح کی اور پھر حلال ہوئے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو باسٹھ